بلکہ تم اسی کو پکارو گے پس اگر وہ چاہے گا تو وہ اس تنگی کو کھول دے گا جس کے لیے تم اس کو پکارو گے اور تم انہیں بھول جاؤ گے جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے